رجب علی صاحب ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے بچی جی، آپ کی ذرا نوازیاں ہیں شکریہ ہمارے سننے والے یقیناً خوش ہوں گے کیونکہ جی۔ آج کل آپ کے نغمے تو بہت مقبول ہو رہے ہیں نا اور بہت فرمائشیں آتی ہیں جی۔ تو بھیا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فن موسیقی سے آپ کا لگاؤ قدرتی ہے یا آپ کا تعلق ایسے خاندان سے ہے وہ تو جی یعنی یہ میرا خاندانی کام ہے اچھا۔ اور یہ مجھے ورثے میں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا بہت بہت کرم ہے کہ اس نے اچھی آواز بھی دی بس <laughs> جی تو آپ آپ کس خاندان سے کا تعلق ہے ویسے جی ہماری جو ہمارا خاندان جس نام سے مشہور ہے جی تو وہ ہے گوالیار جی جی گوالیار گائکی سے ہمارا خاندان مشہور ہے جی اس میں میرے تایا استاد امید علی خان اچھا اور میرے والد صاحب استاد غلام رسول خان اور میرے بھائی جو ہیں وہ استاد فتح علی حمید علی اچھا۔ یہاں پہ کلاسیکل گاتے ہیں اس کے علاوہ میرے پھوپھی کے لڑکے ہیں جی پھوپھی خان اور فتح علی خان اچھا ماشاء اللہ جی۔ پھر تو ظاہر ہے آپ تو سریلے ہونا لازمی تھے تو بھیا پھر ان کا تو نام کلاسیکی گائکی میں بہت ہے آپ کو پھر یہ لائٹ میوزک کی طرف کیسے وہ دراصل میں بات یہ تھی کہ مجھے بچپن سے ہی اس لائٹ میوزک میں گانے کا بہت شوق اچھا، تھا جی۔ اور کیونکہ میں جب پڑھتا تھا بچوں میں بہت میں پاپولر تھا انہی چیزوں سے نظمیں وغیرہ گاتا تھا اچھا۔ اور اسی اس میں مجھے بہت ہمت افزائی میری بہت ہوتی تھی کیونکہ میرے اسکول کے پرنسپل صاحب جو ہیں وہ مجھے کرسی دیتے تھے اچھا اس گانے گانے کی کی وجہ اچھا وجہ سے سے جی <laughs> اچھا اور بچوں کے پروگرام میں میں حیدرآباد پہ گایا کرتا تھا تو یعنی آپ کی اس موسیقی کی جی۔ ابتدا بچوں کے پروگرام سے ہوئی ویسے لائٹ میوزک کے لیے بھی کلاسیکل میوزک کا جانا نہایت ہی یعنی بہت بہت ضروری ہاں، ہے اور لائٹ میوزک میں نام پیدا کرنا بھی بہت اچھی بات ہے جی لیکن کلاسیکل میوزک میں نام پیدا کرنا بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس میں محنت بہت کرنی پڑتی تو آپ محنت سے گھبراتے ہیں نہیں جی نہیں <laughs> محنت سے کیسے گھبرائیں ویسے ریاض تو میں ابھی بھی کرتے ہیں اسی لیے کیونکہ گانا قائم ہی اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی ریاض کرے گا ہاں، تو اس کا پھل بھی ملے گا اگر ریاض نہیں کرے گا تو کام خراب ہو جائے کا لگاؤ جو جی وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی اور گانے والے کے لیے تو میں خیال ہے ضروری ہے کہ وہ روزانہ ریاض کرے تو آپ کس وقت یہ پریکٹس کرتے ہیں اپنی ڈیلی صبح کو اٹھتے ہیں صبح کو بھی گانا اور ویسے ساری زندگی میں گانا ہی گانا ہے <laughs> ظاہر ہے جی اچھا تو آپ کا فلم کا گانا سب سے پہلے کون سا آپ نے گایا اور مقبول ہوا ہاں جی وہ میں نے انیس سو ستر میں جی انیس سو ستر جنوری سات تاریخ کو اچھا میں نے مطلب یہ اچھا۔ گانا ایک فلم یادیں کا افتتاحی گانا گایا تھا اچھا وہ اللہ نہ جو کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میری خوش نصیبی ہے کہ وہ میں نے اپنے ملک پاکستان کیا یعنی پورے ایشیا کی ایک بہت بڑی موزد سنگر کے ساتھ گایا تھا ہاں تو اچھا یہ بتائیے ملکہ ترنم کے ساتھ پہلی بار گانے میں آپ ظاہر گھبرائے تو ہوں گے ہاں جی ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک اتنی سینئر فنکارہ کے ساتھ کھڑا ہو جی۔ کے یعنی آدمی میرے جیسا ایک لڑکا جو پہلی بار جو پہلی دفعہ اور ہاں۔ فلم لائن کا بھی پہلا گانا اور نور جان کے ساتھ گا رہا تھا میڈم کے ساتھ جی۔ سو یہ تو میری بہت خوش نصیبی تھی اور ان کی بہت کرم نوازی ہے ساتھ ساتھ میرے پہ کہ انہوں نے بھی مجھے گانے کا موقع دیا اپنے ساتھ اچھا اور یہ جی۔ پہلا گانا مجھے انٹروڈکشن جو مجھے کروایا فلم لائن میں جی۔ تو وہ میوزک ڈائریکٹر ایم اشرف صاحب ہیں اچھا۔ جن کا نہایت میں شکر گزار ہوں ہاں تو رجب علی جی۔ پہلے گانے کا کچھ آپ ایک دو بول سنا دیجئے ہاں جی وہ آپ کو ذرا اس کا پیس ہاں پورا یعنی سا ظاہر ہے اپنے وقت میں آپ پورا تو نہیں سنے میں پیش کرتا ہوں اپنے سننے والوں کے تو یہ میرے میوزیشن جو ہے قریشی صاحب اور بشیر صاحب یہ آپ کا ساتھ آپ بھی یہ میرے ساتھ ہاں، جی اچھا مجھ سا تجھ کو چاہنے والا مجھ سا تجھ کو چاہنے والا اس دنیا میں کوئی اور ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تجھ کو اپنا بنانے والا اس دنیا میں کوئی یار ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بہت اچھا گیا آپ نے اچھا تو گانے کے علاوہ بھی کوئی شوق ہے آپ کو ہاں جی گانے کے علاوہ مجھے صرف پڑھنے کا شوق ہے بھئی یہ تو بہت اچھا شوق ہے جی۔ تو آپ میں ہیں ہاں جی وہ میں میری ایڈمیشن جو ہے وہ حیدرآباد میں ہے مسلم کالج میں اچھا اور میں پرائیویٹ ایڈمیشن ہے میری وہاں پہ ہاں ظاہر آپ کو اتنا کیونکہ گانا تو میں مطلب رہتا ابھی لاہور ہوں اور جی۔ ہر سال امتحان دینے کے لیے آ جاتا ہوں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے ویسے بہت جی۔ اچھا ہے آپ کو اگر ساتھ ساتھ آپ یہ بھی رکھیں تو بالکل اچھا آنے والی فلم کا کوئی ایسا گانا جو آپ سمجھتے ہوں کہ مقبول ہوگا جی وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مقبول ہوگا <laughs> وہ کیوں وہ دراصل میں بات یہ ہے جی۔ کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ گانا کون سا ہٹ ہو جائے اچھا۔ کیونکہ پبلک جو ہے پبلک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ اچھا تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ جی۔ کوئی گانے آپ کو پسند ہوتے ہیں تو وہ مقبول نہیں ہوتے اور جو مقبول ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنے زیادہ پسند نہیں ہوتے ہاں ایسے بھی بھی ہو جاتا ہے اکثر ویسے پہلے گانوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ ہٹ ہوں گے جی ویسے اپنی رائے کے مطابق اچھا تو اچھا آنے والی فلم کا کوئی گانا اگر آپ کو اس وقت یاد ہو تو آپ سنائیے ہاں بھی ایک پکچر ہے دل کا شہر اچھا تو یہ اس گانے کی ٹیون جو نثار بزمی صاحب نے بنائی اور یہ بھی میڈم نور ان کے ساتھ ہی ہے جی تو نے پہلی بار لیا ہے پیار سے نام میرا ہو تو نے پہلی بار لیا ہے پیار سے نام میرا ہو تم پہلے پا دل بھی تیرا جاں بھی تیرے دل بھی تیرا جاں بھی تیری لے لے سلام میرا ہو تم پہلی پار لیا ہے پیار سے نام میرا وہ تو نے پہلے بار بہت اچھا ہے اچھا کون میوزک ڈائریکٹر کون ہے اس کے اس گانے کے میوزک ڈائریکٹر ہیں نثار بزمی صاحب اچھا یہ لائن تو جی۔ بہت اچھی تھی نا ہاں یہ مطلب استھائی استھائی آپ کو اچھا، سنا رہا ہوں بہت اچھا جی اچھا اسی کا ایک اور گانا میں نے بھی آپ کو گنگناتے سنا تھا اسی فلم کا جو نہیں وہ یہی تھا گانا نہیں ایک اور بھی آپ گا رہے تھے وہ کچھ ماڈرن ردم میں تھا وہ کچھ بول مجھے یاد نہیں ہے میں نے ویسے سنا تھا ایک وہ جو آشیاں جلنے لگا سیا کلند ریتیبان لاجپال ہسیا کلند ریتیبان ہیں لاجپال ہوا نے دے محمد دیا سیا کلند ریدانی لاج پال جس چند رے جس چند رے ہو جس چند رے قلبوت دے اندر ہو نہیں رچیا شوباز پلنگ نے رچیا شہباز قلم ہو اللہ دے سو سے سارے اللہ دے سو سے سارے نہیں او دے نال دے سیا کلندر دیوانے لاج پال دے اچھا رجب صاحب ایک اور بھی آپ کا پنجابی فلم کا گانا ہے غالباً مستانہ مائی کا جی ان بھول کلیان جی جی تھوڑا سا وہ بھی اگر سنا دیں آپ مجھے بہت پسند ہے وہ گانا آپ کا اچھا جی حاضر ہے ہوئے نہ پھل کلیاں دی محفل وچ او الڑ جئی خشبو نہیں جنوں میں لیاں میں فل بچ جی بارس شا شیر تصویر ملے جی بارس شادی شیرانے تصویر ملے میں دل رانجھے دا بن جاواں ہوئے میں دل رانجھے دا بن جاواں جے ملے ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਦ ਵੀ ਰਲ ਬਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਦੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ بہت اچھی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ آپ فلموں میں گائیں گے یا یہ سوچ رہے تھے صرف ریڈیو تک ہی محدود رہیں گے ہاں جی وہ دیکھیں نا ایک اس کے لیے بھی مطلب اللہ کا کرم ہونا چاہیے لازمی ہے وہ مطلب اللہ کا ہاں، کرم ضروری ہے اللہ کی رضا یعنی بات میں ہوتی ہے جی یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچے گا تو ویسے اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے انسان کو آپ جو فلمیں دیکھتے تھے بچپن میں تو کبھی خیال تھا کہ آپ گائیں گے فلم میں وہ دراصل میں بات یہ تھی جی۔ کہ مجھے میں پڑھا لکھا نہیں تھا تو اچھا۔ مطلب بچپن میں فلمیں دیکھنے جایا کرتا تھا تو ہیرو تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا آپ بہت دیر میں اسکول میں داخل ہوئے تھے جی میں بس یہی میں کم سے کم آٹھ نو سال کی ایج میں اسکول میں اچھا، گیا اچھا، ہوں جب میں دوسری تیسری دوسری جی۔ تیسری جماعت میں تھا تو میں فلمیں جی۔ جاتے تھے گھر والے دیکھنے تو پھر ساتھ جی۔ تو وہ ہیرو جب گانا گاتا تھا میں سمجھتا تھا یہ ہیرو خود ہی گا رہا ہے اچھا تو میرے دل میں یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں اسی طرح اسکرین پہ گانا گاؤں اس کا مطلب یہ کہ ہیرو بننے کا بھی تھوڑا تھوڑا شوق ہے وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ ہیرو الگ چیز ہے پلے بیک سنگر الگ چیز ہے اچھا، اچھا۔ جی تو پھر آپ نے سوچا کہ یہ پھر میں نے سوچا کہ بھائی یہی اچھی لائن ہے جی، جی۔ میرے میرے مطابق اچھا۔ کیونکہ مجھے آپ دیکھ رہی ہیں کہ بولنے کا اتنا نہیں ہے <laughs> تجربہ آپ بہت اچھا بول رہے جی ویسے ظاہر ہے اتنی اچھی اللہ نے آپ کو آواز دی ہے اور بس یہ اللہ کا بڑا اسپیشل کرم ہے میرے پہ <laughs> اچھا اسپیشل جی۔ کرم <laughs> اچھا اچھا ایک گانا آج کل آپ کا بہت مقبول ہو رہا ہے ہاں، میری آنکھوں اچھا سے محبت کا جہاں جلنے لگا ہاں جی وہ بھی بڑا کہ میں یہی چاہوں گی کہ آپ یہ بھی تھوڑا سا سنا دیں اچھا جی جہاں اتنا سنا ہے وہاں بھی صحیح وہاں یہ بھی صحیح چلو جی تیری آہوں سے محبت کا جہاں جلنے لگا میری آہوں سے محبت کا جہاں جلنے لگا یہ زمیں جلنے لگے اور آسماں جلنے لگا میری آہوں سے محبت کا جہاں جلنے لگا آس کی کلیوں میں شولے سے لپکتے دیکھ کر آس کی کلیوں میں شولے سے لپکتے دیکھ کر آگ پھولوں میں لگی آگ پھولوں میں لگی پھر گلستا جلنے لگا میری آہوں سے محبت کا جہاں جلنے لگا واہ واہ بہت اچھی بہت جی، بہت شکریہ جی، آپ کا یہ بھی آپ کی مہربانی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی دے آپ آمین آمین آمین آپ آپ کی دعائیں ہیں اور یہ میرے بھائیوں کی دعائیں ہیں سب کی پورے پاکستانیوں کی بس اللہ آپ کو اور جی۔ ترقی دے آپ با صلاحیت محنت کریں گے تو انشاءاللہ کبھی کامیابیوں کی منزلوں تک لازمی پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اللہ زبان تو آپ کوئی اور ایسا گانا پنجابی فلم کا نیا یاد ہے آپ کو ہاں جی وہ گانے تو بہت ہیں ابھی بھی ایک گانا پاپولر ہو رہا ہے ویسے پبلک جی۔ میں بہت جی کون سا یعنی اچھا پسند کیا گیا ہے وہ جی۔ میں بھی تو انسان ہوگا گانا ہے تو گانا ہے وہ اچھا جب بھی سنوں گا تیری پایا لیا تیرے پاس میں بھی تو انسان جی, جی جی ارونا کے ساتھ جو آپ نے جی جی تو وہ بھی سنا دیجیے ہاں۔ چلیے اچھا۔ چلتے چلتے وہ بھی سنائی دیجیے اب جہاں آپ نے اتنے گانے سنائے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے جب سنوں گا تیری پائل جب سنوں گا تیری پائلیا تیرے پاس چلا آؤں گا ہو سجنی جب بھی سنوں گا تیرے پائلیا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مہربانی جی یہ تو آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا میرا خیال ہے ہمارے سننے والے بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور اب جی۔ آئندہ جب آپ کراچی آئیں گے نا تو ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے انشاءاللہ جی میں ضرور حاضر ہوں گا پھر شکریہ ادا کرتے ہیں مہربانی خدا حافظ خدا حافظ